اسیران جنگ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کو قتل کرنے کی ممانعت کی ہے لیکن اسلامی قانون میں ان کے لیے صرف اتنی ہی رعایت نہیں ہے کہ وہ قتل نہ کیے جائیں بلکہ مزید ان کے ساتھ انتہا درجے کی نرمی اور ملاطفت کا بھی حکم دیا ہے قرآن مجید میں اسیر اور مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کی تعریف آئی ہے اور اسے نیکوکاروں کا فعل قرار دیا گیا ہے سورہ دہر ترجمہ وہ خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں کسی جزا یا شکریہ کے درخواستگار نہیں ہیں ہم تو صرف اس تنگی کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں شدت تکلیف سے چہرے بگڑ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا اور قیدیوں کے بارے میں ہمیشہ حسن سلوک کی نصیحت فرماتے تھے جنگ بدر میں جب وہ لوگ پکڑے ہوئے آئے جنہوں نے بارہ تیرہ برس تک آپ کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر جلا وطنی پر مجبور کیا تھا تو آپ نے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کریں اس حکم کی تعمیل صحابہ نے اس طرح کی کہ ان کو اپنے سے اچھا کھانا کھلایا اور اپنے سے زیادہ آرام دیا بعض صحابہ خود کھجوریں کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی سالن کھلاتے تھے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ رہے تو رسول اللہ نے اپنے پاس سے ان کو کپڑے پہنائے حالانکہ وہ وقت مسلمانوں پر بے انتہا تنگی کا تھا ان قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل بن امرو بڑا فصیح اللسان تھا اور رسول اللہ کے خلاف زہریلی تقریریں کیا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کا مسئلہ کروں گا تو اللہ میرا مسئلہ کرے گا کچھ مدت قید رکھنے کے بعد حضور نے آخر کار ان سب قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا اسیران نے جنگ بدر کے فدیہ کے متعلق احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ قید ہو کر آئے تو حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے معاملے میں کیا کیا جائے یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے دلوں پر ان کے مظالم کے زخم تازہ تھے دو برس سے پہلے انہیں لوگوں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا اور اب اس لیے ان پر چڑھ کر آئے تھے کہ انہیں مدینہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں اس وجہ سے اکثر طبیعتوں میں ان کے خلاف سخت اشتعال تھا علاوہ بنی اس وقت مسلمانوں کی جمعیت بھی بہت تھوڑی تھی کفار ان سے کئی گنا زیادہ طاقت لے کر میدان میں آئے تھے اور ان کی تعداد میں ایک ایک آدمی کا اضافہ بھی مسلمانوں کے لیے مولک تھا اس لیے قدرتی طور پر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو دشمن کی قوت کو توڑا جائے اور یہ ستر آدمی جو ان میں سے کم ہو گئے ہیں دوبارہ ان سے مل کر ان کی فوجی قوت میں اضافہ نہ کر سکیں تیسری بات یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں پر فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے اور ان کے پاس خود اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی سامان موجود نہ تھا اس لیے اسیران جنگ کو اختتام جنگ تک قید رکھنا اور ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ان کی قدرت سے باہر تھا ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ گھنی جھاڑی میں آگ لگا کر ان کو اس میں پھینک دیا جائے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہ سراسر لطف و رحم تھے اس کے خلاف یہ رائے دی کہ انہیں معاف کر دیا جائے یہ مختلف رائے سننے کے بعد رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ دودھ کی طرح ہو جاتے ہیں اور بعض کے دلوں کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ پتھر بن جاتے ہیں ابو بکر کی مثال ابراہیم اور عیسیٰ کی سی ہے اور عمر کی مثال نوح کی سی پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو انہیں قتل کرو اور نہ معاف کرو بلکہ فدیہ لے کر رہا کر دو چنانچہ ان سے فدیہ قبول کر لیا گیا مشہور روایت کے مطابق اس پر عطاب الہی نازل ہوا اور یہ آیت اتری سورہ انفال ترجمہ کسی نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ اچھی طرح جنگ نہ کر لے تم محض دنیا کی دولت چاہتے ہو مگر اللہ آخرت چاہتا ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے اگر پہلے سے خدا کا نوشتہ نہ آ چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا بخلاف اس کے اہل علم کی ایک قلیل جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ عطا بصیروں سے فدیہ لینے پر نہ تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ آسمانی اجازت لینے سے پہلے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا تھا چنانچہ امام ترمزی نے اپنی جامع کی کتاب التفسیر میں امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اور امام ابن جریر تبری نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب بدر کا مارکہ ہوا تو مسلمان غنیمت کے حلال ہونے سے پہلے اس پر ٹوٹ پڑے اس پر یہ آیت اتری کہ لولا کتاب من اللہ ہل آیا بہرحال جو صورت بھی ہو یہ عمر متفق علیہ ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر اتری تھی اور اسی جنگ کے متعلق تھی اس سے کوئی عام اور دائمی قانون بنانا مقصود نہ تھا اسیران جنگ کے متعلق اسلام کا اصلی قانون سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جو متن میں درج ہے کیونکہ اس کے الفاظ عام ہیں کسی موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں رسول اللہ کا عمل بھی اسی پر رہا ہے ورنہ اگر جنگ بدر والی آیت کا حکم عام ہوتا تو کبھی کوئی اسیر رہا نہ کیا جاتا اسیران جنگ کے متعلق اسلام کا قانون یہ ہے کہ اختتام جنگ پر انہیں یا تو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر رہائی دے دی جائے یا قید رکھ کر نیک سلوک کیا جائے سورہ محمد ترجمہ جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلے قتل کرو یہاں تک کہ جب ان کو مغلوب کر لو تو پھر قید کی بندش مضبوط کرو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ چاہے احسان کا معاملہ کرو یا فدیہ لے کر رہا کر دو بعض لوگوں نے احسان کے معاملے سے مراد صرف یہ لیا ہے کہ فدیے کے بغیر رہا کر دیا جائے حالانکہ احسان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قید رکھ کر نیک برتاؤ کیا جائے اس آیت کے مطابق رسول اللہ اکثر فدیہ لیے بغیر ہی اسیران جنگ کو رہا کر دیا کرتے تھے جبالے تنعیم میں مکہ کے اسی آدمیوں نے لشکر اسلام پر حملہ کیا اور سب کے سب گرفتار ہو گئے رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو آپ نے سب کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا جنگ ہنین میں حوازن کے چھ ہزار قیدی بطریق احسان چھوڑ دیے گئے یمامہ کا سردار سمامہ بن اسال گرفتار ہو کر آیا اور اسے بھی فدیہ کے بغیر رہائی بخشی گئی اس سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا تاہم بعض اوقات فدیہ بھی لے لیا کرتے تھے خصوصاً تنگی اور عسرت کی حالت میں